امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا مشاہدہ مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی کے مصنف حضرت علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں میں نے الحمد خود اس دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تاثیر کا مشاہدہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ایک ولی مسافر نے مجھے اس دعا کا حکم فرمایا اس وقت مجھ پر ایسی آزمائش آئی ہوئی تھی جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یعنی بہت سخت آزمائش اور تکلیف تھی جو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں اس امت میں شامل ہونے کا ٹکٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور نماز اور جہاد اس کلمے کی صداقت کی دلیل ہیں کہ واقعی ہم نے دل سے کلمہ پڑھا ہے ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہنستے ہوئے تجلی فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا اے مسلمانوں میں نے تم میں سے ہر ایک کے بدلے جہنم میں اس کی جگہ کسی یہودی یا نصرانی کو ڈال دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ رحمت بھی اس امت کے افراد پر ہوگی ہاں مگر یہ بھی احادیث صحیحات سے ثابت ہے کہ اس امت کے کئی افراد بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں سزا بھگت کر پھر وہ جنت میں آئیں گے یا اللہ جہنم سے آپ کی پناہ اللہ اللہ اللہ رحمت یا اللہ رحمت یا اللہ جہنم بہت شدید ہے بہت سخت ہے بہت ہی مشکل ہے اللہ من النار ایک روایت میں آیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں سمجھتا تھا پھر اگر اس پر پہاڑوں کے برابر گناہ بھی ہوں گے تو اسے بخش دیا جائے گا اعلان کر دو مسلمانوں لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں وہ اپنی ذات میں بھی ایک اپنی صفات میں بھی ایک اپنی اطاعت میں بھی ایک نہ کوئی اس کا شریک نہ کوئی اس کا مقابل اور نہ کوئی اس کا ہمسر عبادت صرف اسی کے لیے جینا بننا صرف اسی کے لیے قربانی صرف اسی کے لیے صرف وہی مشکل کشا صرف وہی حاجت روا ہم اسی سے ڈرتے ہیں اس جیسا ڈر کسی اور سے نہیں اور ہم اسی سے محبت کرتے ہیں اس جیسی محبت کسی اور سے نہیں ہمارا دل بھی اس کے لیے ہماری جان بھی اسی کے لیے اور وہ بہت رحیم ہے بہت رحیم ہے بے حد رحیم ہے بہت مہربان میرے سامنے اپنے عظیم رب کی رحمت کو بیان کرنے والی بہت سی عادیث مبارکہ چمک رہی ہیں اللہ اللہ اللہ اور ان سے برکڑ اور ان سے بڑھ کر قرآن پاک کی بعض آیات جن میں بہت امید ہے اور رحمت کا کھلا پیغام اے مسلمانوں استغفار بہت بڑی نعمت ہے یہ انسان کو ادنا درجے سے اٹھا کر اونچے درجے تک لے جاتا ہے اور گندے کاموں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں لگاتا ہے اور ناقص اعمال کو کامل اعمال میں بدلتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دل میں بٹھاؤ اور استغفار کی صبح و شام رات دن اور سحری کے وقت کثرت انشاءاللہ اللہ اجتماعی اور انفرادی مسائل بھی حل ہوں گے اور ہم اپنے عظیم رب کے رحمت کے بھی انشاءاللہ اللہ مستحق بن جائیں گے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ